اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی ہے کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے